اللہ الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر اسٹارٹ کرتے ہیں جناب ہم آج لیکچر نمبر نومیریکل انالیسس کا اور یہ لیکچرز ہیں virtual university government of Pakistan کے ہم لوگ آج کل ڈسکس کر رہے ہیں چیپٹر تھری اور چیپٹر کے اندر ہمارے پاس ہیں آف لینئر اکویشن اس سے پہلے جو دو چیپٹر میں ہم نے انٹروڈکشن بتایا ایررس کی بات چیت کی ہے اور اس کے بعد لیکچر نمبر ٹو کے اندر ہم نے جو بات چیت کی ہے وہ زیادہ تر system of non linear equation sorry non linear equation کی بات چیت کی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ سسٹم آف لینئر اکویشن کے ہیں جس کے اندر این اکویشن ہیں اور این ان نون ہیں اس کی ہم بات چیت کر رہے ہیں جس کے اندر ہم نے کیا باتیں کی ہیں ونس اگین کہ یہاں پہ ایک سسٹم ہے اس کے بعد کئی سسٹمز ہو سکتے ہیں اور لینئر اکویشنز ہیں ہمارے پاس لینئر اکویشنز جس کے اندر آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کوئی ملٹیپل نہیں ہے سمپل سی فارم جو ہوتی ہے Y to M X plus C یہ ٹو ڈائمینشن کے اندر اسی طریقے سے اگر آپ تھری ڈائمینشن فور ڈائمینشن میں جائیں تو ہمارے پاس جو اکویشنس ہیں ہم ان کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سالو کرنے کے ہمارے پاس کئی طریقے کار ہیں جو طریقے کار ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں ابھی تک ان کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے گوسین ایلیمنیشن میتھڈ تھا گوسین ایلیمنیشن میتھڈ میں ہم کیا کیا کرتے تھے ہم جو اکویشن تھی اس کو اس طریقے سے میٹرکس میں ٹرانسفارم کرتے تھے کہ ہمارے پاس لوور ٹرائنگولر میٹرکس جو ہے وہ ساری کی ساری زیرو ہو جائے یعنی خالی اپر ٹرائنگولر میٹرکس آپ کے پاس ہوتی ہے رو آپریشن استعمال کرتے ہیں اور رو آپریشن استعمال کرنے کے بعد ہمارے پاس ساری جو لوور ٹرائنگولر ہے اس کے اندر زیرو زیرو زیرو آ جاتے ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ہمارے پاس جو کچھ بھی آتا ہے تو پھر ہم اس کو اکویٹ کرتے جاتے ہیں کورسپونڈنگلی اور بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے سالو کرتے ہیں ایک دفعہ پھر کیا کرتے ہیں سسٹم آف اکویشن کو ٹرانسفارم کرتے ہیں to matrix form A A X to B جو میٹرکس میٹرکس ہے آف اس کو ہم ریڈیوس کرتے ہیں ٹو اپر ٹرائنگولر فارم میں اور اس کے بعد اس کو بیکورڈ سبسٹیٹیوشن سے ویلیوز معلوم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس چار ویلیوز ہیں چار ویریبلس ہیں X one X two X three X four sorry اگر آپ کے پاس چار ویریبلس ہیں X X X X one two three four اور چار ویلیوز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں ایکس فور کو معلوم کرتے ہیں پھر ایکس تھری کو معلوم کرتے ہیں ایکس ایکس ٹو ون کو معلوم کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے میتھڈس کی ہے اس میں گوس جارڈن ایلیمنیشن میتھڈ ہے یہ اس کی ایکسٹینشن ہے گوسین ایلیمنیشن میتھڈ کی یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں رو آپریشن کے ذریعے رو ٹرانسفارمیشن کے ذریعے جس کے اندر آپ کے پاس لوور ٹرائنگل اور اپر ٹرائنگل کے اندر دونوں میں زیرو زیرو ہو اور آپ کے پاس صرف ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ڈائگنل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ون ون ون آ جائے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کالم ویکٹر ہوتا ہے اس کے اندر اس ان ویریبلس کے یعنی X one X two X three X four کی ویلیوز آ جاتی ہے تو یہ جو گوسین گوس جارڈن میتھڈ ہے یہ ایکسٹینشن ہے گوسین ایلیمنیشن میتھڈ کا اس کے بعد ہم نے کراؤڈ سڈکشن میتھڈ آپ کو بتایا تھا کراؤڈ سڈکشن میتھڈ میں ہم نے کیا بتایا تھا ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں ڈیٹیل میں اس کے بعد جیکوبیز میتھڈ کیا تھا اس کے بعد گوس سیڈل اٹریشن کرنی ہے ہم نے اور اس کے بعد ریلیکسیشن میتھڈ تھی اور میٹرکس انورشن تھی جی ڈاکٹر صاحب کراؤڈ سڈکشن میتھڈ میں ہم نے ان کے ساتھ کیا ڈسکس کیا تھا بیسیکلی uh, جو میٹرکس اگر ہمیں جو unknown system of equations ہے وہ in the form A X equal to B دیا ہوا ہے جو اسٹینڈرڈ فارم ہوتی ہے تو ہم نے اے کو ڈی کمپوز کیا ان ٹو کمپوننٹس اور ایک میٹرکس اس میں اس کو نام دیا ایل اور دوسری میٹرکس کو نام دیا U so A was replaced by L times U times X is equal to B where L is a lower triangular matrix یعنی اس میں ڈائیگنل اینڈ uh, اس کے اس سے جو بلو ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں اور اپر ایلیمنٹس زیرو ہیں U is an upper diagonal matrix with the restriction کہ اس میں ڈائیگنل ایلیمنٹس جو ہیں وہ ون ہونے چاہیے جبکہ لوور ٹرائنگولر میٹرکس جو تھی ایل جس کا نام ہم نے دیا وہ uh, اس کے ڈائیگنل ایلیمنٹس نیسسریلی ون ہوں نہ ہوں ڈز میٹر مگر یو کے لیے اٹ واز اے ریسٹرکشن کہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ڈائگنل کے وہ ون ہوں اور یہ اپر ٹرائنگولر uh, اسی لیے اپر سے یو کا جو نام الفابیٹ فسٹ الفابیٹ دیا گیا سو کراؤڈس میتھڈ میں basically the matrix A coefficient matrix A was decompose into two sub matrices L into U times X equal to B اور پھر اس میں ہم پہلے uh, اس کو ایل انٹو ایکس کو ہم نے اگر یہ میٹرکس ملٹیپلائی کریں تو as we all know from linear algebra and the vice versa will be a column matrix اس کو زیڈ کا نام دیا گیا تو یہ میٹرکس پھر بن جائے گی L into Z is equal to X پھر اس کو ہم نے سولو کیا اور وہاں سے جو ہمیں ویلیوز آئیں بیکورڈ سبسٹیوشن سے ہم نے ان تمام ایلیمنٹس کے ویلیوز ڈیٹرمن کیں یاد رہے اس سے پہلے کہ اگر آربیٹرلی نمبرز ہوں گے تو ظاہر ہے ان کی ویلیو ان نونس میں ڈٹرمن کریں گے لیکن جب یہ گیون نمبرز ہوتے ہیں تو whatever are the given number we find this سیجر جو کمپیوٹر uh, کو یوز کرنے کمپیوٹر سے یوز کرنے کے لیے uh, بہت آسان پایا گیا and that is why the programmers very frequently like to use Crout's method for solving system of linear equations تو uh, ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ کراؤڈس میتھڈ تھا جو میں نے سمرائز کیا ہم اس پہ پہلے انہیں ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں جی کراؤڈس میتھڈ بڑی اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اے میٹرکس کو دو حصوں میں توڑنا ہے ڈیکمپوز کرنا ہے ایل انٹو یو فارم میں ایل جو ہمارے پاس لوور ٹرائنگولر ہے یو اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے اور اس کا L U into X is equal to B ہوگا یو ایکس کو ہم نے زیڈ سپوز کر لیا تھا تو L Z is equal to B اس کو سالو کیا Z one Z two Z three کی ویلیو معلوم کی اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم نے U X is equal to Z سے سالو کر لیا ایکس کی ویلو معلوم کر لی یہ جی جناب میتھڈ تھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو کہ یہ جو کمپیوٹر پروگرامرس ہیں یہ بڑا اس کو پسند کرتے ہیں فینسی کرتے ہیں یہ طریقہ کار ہے جس سے میموری میں کافی آپ کے پاس سیونگ ہوتی ہے اور کمپیوٹر اسٹوریج کے اندر کافی سیونگ ہو سکتی ہے تو یہ اچھا ایفیشینٹ الگوریتھم ہے اس کو ذرا چیک کریں اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایگزامپل لیں اور اس کو چاروں میتھڈ سے کر کے دیکھیں پہلے ہینڈ کمپیوٹیشن سے اور اس کے بعد کسی بھی پاورفل پیکج نکال کے دیکھیں اور at the same time try to write some computer program اور اگر نہیں کیا ہے تو کر لیں اور دیکھیں جیسے ہم نے بتایا لاسٹ ٹائم نے جیکوبیز میتھڈ آپ کو بتایا تھا اب جیکوبیز میتھڈ کو آج دوبارہ سے ہم بتانے کی کوشش کریں گے ایک دفعہ پھر ایلیبریٹ کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا جو میتھمیٹیکلی ثقیل ہو گیا تھا بٹ کیلکولیشن میں تو یہ کافی آسان اور اسٹریٹ فارورڈ سی چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے جب آپ کے پاس ایک پروسیجر پتہ چل جائے وہ پروسیجر جو ہے آسان ہو جاتا ہے لیکن میتھمیٹیکلی ذرا سا یہ دو چار ایک نئی ٹرمس آئی تھی جس کی وجہ سے سگما وغیرہ لکھا تھا تو آپ شاید اس سے ڈر رہے تھے کوئی گھبرانے کی بات نہیں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں کوئکلی کریں گے لاسٹ ٹائم ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا وہی چیزیں وہی سلائی وہی ٹرانسپیرنسی دوبارہ سے دکھاتے ہیں کوئکلی تاکہ آپ کو یہ ریوائز ہو جائے اور یہ ازبر بھی ہو جائے کیونکہ یہ پروسیجر جو ہوتے ہیں نا پروسیجرس آدمی کے زندگی کے اندر بھی بہت سارے پروسیجر ہوتے ہیں ان پروسیجرس کو ہم فالو کرتے رہتے ہیں اور وہ ایک روٹین کی چیزیں بن جاتی ہیں مثال کے طور سے سائیکل چلانا جس آدمی کو سائیکل چلانا نہیں آتی ہے تو اس کے لیے کتنی مشکل بات ہے لیکن جس آدمی کو سائیکل چلانا آتی ہے وہ کیا کرتا ہے سائیکل نکالتا ہے تھوڑا سا دوڑ لگاتا ہے پیڈل پاؤں رکھتا ہے اوپر سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور چل رہے چلانا شروع کر دیتا ہے تیزی سے چلاتا ہے پھر اس کے بعد ہائی وے بھی چلاتا ہے ہائی وے پہ بھی چلا سکتا ہے لیکن موٹر وے پہ سائیکل چلانا منع ہے وہاں پر آپ سائیکل نہیں لے جا سکتے ہاں یہ ایک طریقہ کار آپ کو پتہ چل گیا اور جب بھی موٹر وے کی طرف آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو وہاں بیریئر پہ روک دیا جاتا ہے اس لیے سائیکل چلانے کا بھی ایک ایکلکورتھ ہے پروسیجر ہے ایک پروسیس ہے یہی چیزیں ہم یہاں پہ بھی آپ کو ایک سسٹم آف اکویشن سالو کرنے کے طریقہ کار بتا رہے ہیں اور وہ طریقہ کار جب ایک دفعہ پتہ چل جاتے ہیں تو آدمی فٹافٹ سوال سالو کر لیتا ہے یہی آپ نے ڈفرینسیشن میں بھی کیا تھا یہ بھی ایک قسم کا میکینکل میتھمیٹکس ہے دو طرح کے میتھمیٹکس ہوتے ہیں ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس ہوتے ہیں ایک میکینک میتھمیٹکس ہوتے ہیں اور جو ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس جس میں الجبرا وغیرہ کی ہم بات چیت کرتے ہیں نیلی الجبرا کی بات نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے ایبسٹریکٹ الجبرا کی بات چیت کر رہا ہوں اور یہ جو ہے میکینکل میتھمیٹکس ہوتے ہیں اس میں ایک وارننگ ایک آپ کو ایڈوائز کرتا چلوں کہ میکینیکل میتھمیٹکس جب دوسرا آدمی کر رہا ہوتا ہے تو بہت آسان لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آدمی خود کرنے بیٹھتا ہے تو بڑا ہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس لیے اگر آپ خود اس سے پریکٹس نہیں کریں گے اور آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ ہم اس کے آپ کے اسکرین پہ سالو ہو رہے ہیں سوال جب آپ خود کرنے بیٹھیں گے تو پسینے چھوٹ جائیں گے اس کی مثال اکثر میں لیتا ہوں کہ آپ گاڑی چل رہی ہوتی ہے لیکن اگر خدا نخواستہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو اس کو چینج کیسے کریں جب دیکھیں آپ کے دوسرا ڈرائیور کوئی گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے لیکن اتفاق سے خود اگر کرنا پڑ جائے مجھے ایک دفعہ کرنا پڑ گیا تو ہاتھ بھی کالے منہ بھی کالا کپڑے بھی کالے اور اس کے بعد نہ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اسٹیئرنگ بھی کالا اور سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں لیکن جو ڈرائیورز ہوتے ہیں جو روزانہ ان کا کام ہوتا ہے وہ دیکھیں ٹرک کے بھی ٹائر فٹافٹ چینج کر لیتے ہیں اور کار کے بھی ٹائر چینج کر سکتے ہیں آتے ہیں اس ساری تقریر کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم ایک دفعہ کوشش کریں گے کہ جیکوبیز میتھڈ آپ کو دوبارہ سے بتا دیں وہی سلائڈس ہیں ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں اور دیکھیں کسی کی جگہ پہ ہم دونوں آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ جو پوائنٹ میں کسی جگہ پہ چھوڑ جاؤں گا میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایلیبریٹ کر دیں اور ڈاکٹر صاحب جس جگہ بتائیں گے اس کو تھوڑا سا فردر میں ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا یہ جتنے بھی میتھڈ بتائیں ان میں سب میں امپورٹنٹ اور اہم ہے اس کے بعد کے جو میتھڈ ہیں وہ زیادہ تر اس پہ بیس کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں گے پندرہ منٹ کے بعد کہ جیکوز میتھڈ کیوں امپورٹنٹ ہے کیوں اس کو ہم نے ریوائز کرایا کیونکہ جو نیکسٹ میتھڈ ہے گوس سیٹل میتھڈ وہ بھی اٹریشن میتھڈ ہے اور وہ اسی کے اوپر سارے کا سارا بیس کر رہا ہے اگر یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے تو آگے کبھی کلیئر نہیں ہوگا تو it's better that we try to revise this very article اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ this is an iterative method where initial approximate solution to a given system of equation is یوم and is improve towards the exact solution iterative way تو یہ کسی بھی اٹریشن میتھڈ کا جو بھی اٹریٹو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر یہی ہم کرتے ہیں کہ کہیں سے ہم ریزیوم کرتے ہیں اور ایک طریقے سے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی چیزیں ہم نے جب نان لینئر ایکویشن بات کرے تھے اٹریٹو میتھڈ ہم نے بات چیت کی تھی اور وہاں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے five X X N plus one وغیرہ ہم معلوم کرتے تھے تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے ایگزمپشن کرتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک جنرل اکویشن ہے سسٹم آف اکویشن جو آپ کے پاس ہے ویری ٹیپیکل ویری اسٹینڈرڈ ہر جگہ پر آپ کو ملے گی یہی ہے لینئر سسٹم آف اکویشن جس کے اندر اکویشن سے این ان نون سے آپ کے پاس A one one X one plus A one two X two plus A one three X three and so so forth plus A N X N A one N X N and that is equal to B one and so so forth last میں آتا ہے A N one X one plus A N two X two plus A N three X three and so so forth and lastly A N N X N is equal to B one اور اس کو میٹرکس فارم میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں matrix of coefficient which will will to to A multiplied with X that B matrix elements یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ diagonally ڈومیننٹ کیا چیز ہوتی ہے لاسٹ ٹائم نے بتایا کہ نئی ڈفنیشن ہے جس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس diagonal ایلیمنٹ کسی بھی رو میں لیں تو وہ جو ڈائگنل ایلیمنٹ ہے that should be the model of that one should be greater than the sum of all the elements in that very row یعنی جتنے بھی آف ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں ان کو سب کو سم کریں that sum will be always less than the value of the diagonal element that means once again the diagonal elements value of diagonal element will be greater than the sum of all the off diagonal elements Uh, another assumption we also assume that the diagonal elements do not vanish that's very important condition تو آپ کیا کریں اس رو کو چینج کر لیں کیونکہ رو چینج کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں سیکنڈ اکویشن تھرڈ بن سکتی ہے تھرڈ اکویشن سیکنڈ بن سکتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس پہ کنڈیشن یہ ہے کہ all A I I should not be zero مطلب اس میں سے کوئی بھی زیرو نہیں ہونا چاہیے any of A I I should not be zero A one one کو بھی زیرو نہیں ہونا چاہیے اے اے ٹو ٹو کو بھی تھری تھری کو بھی اے این این کو کسی کو بھی زیرو نہیں ہونا چاہیے اب اس کو کیا کرتے ہیں ہم پہلے سب سے پہلے کہ ایکس ون جو پہلی اکویشن سے ایکس ون کو ایک طرف رکھتے ہیں باقی ساری جو چیزیں دوسری طرف لے کے جاتے ہیں دوسری اکویشن میں کیا کرتے ہیں ایکس ٹو کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور باقی سب کو دوسری طرف لے جاتے ہیں تیسری اکویشن میں ایکس تھری کو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رہنے دیتے ہیں اور باقی سب کو ٹرانسفارم کر کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سمپل سی چیز ہے جس کے اندر ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ساری چیزیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو کیا چیز ہے X one X two X three X four ہے یہ ہمارے پاس ایک اکویشن آ گئی ایک ری ارینجمنٹ آ گیا ایک نیا طریقہ کار آ گیا نیا پرزنٹیشن کا ایک وہ دیا ہوا ہے سسٹم اس میں کیا کریں گے اس میں ہم اسٹارٹ کریں گے کہیں نہ کہیں سے کہیں سے اسٹارٹ کرنے کا آسان طریقہ کار یہی ہے کہ اوریجن سے اسٹارٹ کرتے ہیں یا زیرو ویکٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس x1, x2, x3, x4 یہ جو یہ ویکٹر ہے اس زیرو ویکٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس انیشیل پوائنٹ کیا جائے گا اس میں x1 کی ویلیو آ جائے گی x2 کی آ جائے گی x3 کی آ جائے گی ایکس این آ جائے گی یہ آپ کے پاس پہلی اپروکسیمیشن کے بعد جس میں آپ نے فرسٹ سپوزیشن کی تھی فرسٹ ایزمپشن کی تھی کہ ایکس ون زیرو ہے ایکس ٹو زیرو ہے ایکس تھری زیرو ہے یہاں سے آپ کے پاس ایک امپروو فارم آ جائے گا جس میں ایکس ون کی ویلیو آ جائے گی X two X three X two کی ڈاکٹر صاحب ہم نے کیا کیا ہم نے اس میں پہلے ایک پرزمپشن کی تھی پرزمپشن یہ کی تھی کہ ہمارے پاس ایک سولوشن ایگزٹ کرتا ہے اور اس کے اندر اسٹارٹ کیا تھا ہم نے زیرو ویکٹر سے زیرو جی۔ ویکٹر کے بعد ہم نے پھر معلوم کیا کہ فرسٹ ریٹریشن کے بعد کیا چیز آئی یعنی زیرو رکھا اور X one X two X three اس کی ویلو معلوم کی فرسٹ ریٹریشن ون اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ سیکنڈ اٹریشن ہے جس کے اندر ہم نے یہاں پر بتایا بچوں کو کہ ایکس ٹو کیا ہے جو پہلی سے جو بھی ویلوز آئی ان سے ان کی سبسٹیوشن سے ہم یہ امپروو ویلیوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلی ریٹریشن کی اس کے بعد سیکنڈ ریٹریشن کریں گے تھرڈ ریٹریشن کریں گے اور اس وقت تک کرتے جائیں گے جس وقت تک ہمارے پاس ڈیزائر لیول آف ایکوریسی نہیں آ جاتی ہے جی، جی۔ ٹھیک ہے نا یا اس کے اندر فردر امپروومنٹ ہونا بند ہو جاتی ہے یعنی یہ ایک چیک ہے بچوں کے لیے کہ جس وقت فردر امپروومنٹ بند ہو جائے گی یا جی۔ ایک اور لاسٹ ریٹریشن اور اس کے بعد پریویس میں ڈفرینس بڑا کم آ جائے تو پھر ہم اس کو وہاں پر روکتے ہیں یا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان آنسرز میں کوئی فرق نہیں آتا وہی آنسر ریپیٹ ہونے لگتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ they have come to the solution یہ سلائڈس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور آگے اس کو کمپلیٹ کرتا جی، ہوں تاکہ پھر ہم جو دوسرا میتھڈ آج ہم نے کرنا ہے گوس سیڈل پہ پہنچے موو کر سکے جی۔ تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہمارے پاس جو پہلی اٹریشن کے بعد آیا ہے X one two is equal to B one over A one one minus A one two over A one one X two one اور یہ جو آپ کے پاس اوپر بریکٹ کے اندر ون لکھا ہوا ہے یہ پاور نہیں ہے یہ ایک بتا رہا ہے کہ اس کی فرسٹ ہے minus so so A one one X N سے مراد یہ ہے کہ ایکس این یہاں پر جو ہے value after the first iteration جو آپ نے وہاں پہ معلوم کی تھی اسی طریقے سے ایکس ٹو ٹو معلوم کیا ایکس تھری معلوم کیا سو سو فور لاسٹ میں ہم نے کیلکولیٹ کیا minus one power one power one نہیں ہے بلکہ یہ وہاں پر اس کی ویلو ہے کیا ویلو ہے یعنی فرسٹ کے بعد اس کی جو ہے جب لاسٹ لیکچر کے بعد کچھ ہمارے پاس جو میل آئے اس میں بچوں نے کہا کہ جو اے ون ون آپ نے بہت ساری دفعہ کیوں لکھا ہوا ہے اس کو آپ باہر کامن نکال کے کیوں نہیں لکھ سکتے جی بالکل لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو بریکٹ کے باہر کامن نکال کے لکھ لیں کہ one over A one one multiplied with جیسے کہ فرسٹ اکویشن میں آ جائے گا B one minus A one two X two one and so so forth then last میں آ جائے گا A one N X N one جی بالکل نکال سکتے ہیں اے ون ون اور دوسرے میں اے ٹو ٹو اگر آپ جنرل فارمولے میں دیکھیں تو وہاں پر اے آئی آئی ہی لکھا ہوا ہوگا آگے چلتے ہیں ہم نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہمارے پاس نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہے this second approximation is substituted into the right hand side of the equation and obtain the third approximation and so on یعنی کہ جو فرسٹ اپروکسیمیشن uh, سے ہم نے ویلیوز معلوم کی تھی کس کی x1, x2, x3 کی ہم نے سبسٹیچیوٹ کیا تھا سیکنڈ اپروکسیمیشن سے جو آپ کے پاس x2 اور x3 اور x4 کی ویلیوز آئی ہیں وہ ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس تھرڈ اپروکسیمیشن آ جائے گی اور this process is repeated and r plus first approximation is calculated یہ جناب اسی طریقے سے ہم کرتے جائیں گے اور جتنے بھی ڈیزائر لیول آپ کو چاہیے چھ چاہیے سات چاہیے آٹھ چاہیے وہاں تک ہم کیلکولیٹ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کہاں تک ہمارے پاس چاہیے ہے جواب یعنی کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ جو ہم نے بات کہی ہے کہ اسٹاپنگ رول آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے اگر کمپیوٹر کو آپ دے دیں گے کیلکولیشن تو کرتا ہی رہے گا کرتا رہے گا لیکن آپ کو کسی جگہ پہ ایک اسٹاپنگ رول لگانا ہوتا ہے تو یہ اسٹاپنگ رول آپ بتائیں گے کہ جب دو سکسیسو آپریشن یا اپروکسیمیشن کے اندر ڈفرنس اتنا کم رہ جائے تو پھر رک جائیں اگر نہیں ہے تو وہ کنٹینیو کرتا جائے گا کمپیوٹر اسٹاپنگ رول آپ لگائیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈیزائر یہ آپ کے پاس آر پلس فرسٹ اگر آپ کے پاس اپروکسیمیشن یعنی آر کے بعد جو اپروکسیمیشن آئے گی اس کو کیلکولیٹ کرنا ہو تو کیسے ہوگا وہی چیز ہے جب وہاں پہ ون لکھا ہوا تھا جہاں پہ ٹو لکھا ہوا تھا یہاں پہ آر پلس ون لکھا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی x one r plus one that is equal to b1 over divided by a11 minus a12 divided by a11 x2r minus so on so forth and lastly minus a1n divided by a11 xnr and lastly xnr plus 1 is equal to bn divided by ann minus an1 an2 minus an1 divided by ann x1r minus so on so forth an n minus 1 divided by ann x n minus one r یہ آپ کے پاس جو اکویشن آپ نے دیکھی ہیں یہ سیٹ آف اکویشن ہے اس کو ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس سسٹمیٹک طریقے کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے یہ آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہے پلازما میں موجود ہے x i r plus one میں پاور نہیں کہہ رہا ہوں x i r plus one یہ کون سی اپروکسیمیشن ہے آر پلس ون اپروکسیمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے ٹریشن آ رہی ہے آپ کے پاس that is equal to b i over a i i minus sigma j is equal to 1 to n where j is not equal to i a i j divided by a i i x j r r is equal to 1 to and so on and i is equal to 1 to so on up to n doctor صاحب ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا جو کہ جیکوبیز میتھڈ سے ہمیں ملا ہے جس کے اندر ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایکس آئی کسی بھی اپروکسیمیشن میں آر پلس ون یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہمارے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے اور یہ جو لکھا ہے جس کے اندر b i divided by a i i لکھا ہوا موجود ہے نا اب وہ جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ a i i should not be equal to zero zero وہ یہاں سے ایویڈنٹ ٹھیک ہے نا اگر آئی کی ویلو فرسٹ کیا ون لکھیں اور کوئی بھی ویلو ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں جی. اور اے ون ون فرسٹ کیا زیرو ہو جائے یا ٹو ٹو زیرو ہو جائے تو یہاں سے تو ویلوز ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے انفینٹی پوائنٹ آ جائے گا انفینٹی جی. پوائنٹ کو کیسے ہم لوکیٹ کرتے ہیں وہ انڈیٹرمیٹ رہے گا we can not proceed with our algorithm یا کمپٹیشن تو یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے کنڈیشن ہے کہ ایک چیز کہ a i i should not be equal to zero in this case تو یہ میں نے جیکوبیز میتھڈ کو بڑی کروڈلی بڑی جلدی جلدی بتایا کروڈلی نہیں آپ نے بہت اچھی طرح سے بتایا اور اس کو اچھا سمرائز کر دیا بس اس میں صرف یہی ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور دوبارہ ویورس کو یہ یاد دہانی کراتے چلیں کہ سم ٹائمز جوکوبیز میتھڈ کو سائملٹینیس سبسٹیوشن میتھڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم سائملٹینیسلی تمام کمپوننٹس کو تمام ویریبلس کو سبسٹیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پلازما پہ بھی موجود ہے آپ کو کئی دفعہ بتایا گیا ہے یہ ذرا فارمولا جو ہے اس کو یاد رکھ لیجیے گا اور یہ ایک طریقہ کار ہے اسی کے بیسس پہ آپ نے کیا کرنا ہے اسی کے بیسس پہ آپ نے جتنا بھی ہے کیلکولیشن کرنی ہے and that is is x i i r plus one equal to b over a i i minus sigma j is equal to to one a i j divided by a i i x j r اور جس میں جے کی ویلو آئی کے برابر نہیں لینی ہے آر کی ویلو ون سے لے کے ٹو تھری فور جتنی بھی آپ نے ٹریشن کرنی ہے آپ کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے سو اٹریشن کرنا چاہتے ہیں سو کر لیں پچاس کرنا چاہتے ہیں پچاس کر لیں it will not make any difference ٹھیک ہے اسی طریقے سے لیکن آئی کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر نمبر آف ویریبلس ہیں i two one to n ہی آپ نے رکھنا ہے اس کے اندر آپ کے پاس ریلیکسیشن کی گنجائش نہیں ہے کہ یعنی کہ آپ این سے زیادہ شروع کر دیں جبکہ آر کے اوپر آپ کے پاس کوئی قید بندش نہیں ہے اب یہ جب چیز ہے تو پھر آگے چلتے ہیں جو بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اسی کو آپ نے دوبارہ سے یہاں پر رکھا ہے کیا چیز ہے it is also known as method of simultaneous displacement since no element of x i r plus one is used in this iteration every element is a computer یعنی کہ سارے کے سارے آپ نے کمپیوٹ کرنے ہیں اور کمپیوٹ جب تک کہ نہیں کریں گے تو پھر آگے نہیں چل سکیں گے مثال کے طور سے کہ x i r plus one اس وقت تک کیلکولیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ایکس آئی آر موجود نہ ہو یہ ایکس آئی آر اس وقت تک کیلکولیٹ آپ نہیں کر سکتے جس وقت تک کہ آپ کے پاس x i r minus one نہ ہو تو یہ چیزیں ذرا سے دھیان رکھنی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے سسٹمیٹک طریقے سے چل رہے ہیں اور جب کمپیوٹر پروگرامنگ میں آپ کریں گے تو آپ تو کمپیوٹر کو کہہ سکتے ہیں اور وہاں سے پرنٹ کمانڈ دے سکتے ہیں کہ ہر اسٹیپ پہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہو یا ہر اسٹیپ پہ وہ پرنٹ کریں یہ تو آپ کی اپنی آپشن ہے کہ آپ کس وقت کس جگہ پہ رپورٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہر اسٹیپ پہ رپورٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کروائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جواب ملے تو بھی کوئی حج نہیں ہے تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں گے تو ایکس آئی یعنی کہ ایکس ون ون سے اسٹارٹ کر کے ایکس ٹو ون سے اسٹارٹ کر کے آپ کہاں تک جا سکتے ہیں ایکس آئی ٹین تک جا سکتے ہیں ایکس ٹو ٹین تک جا سکتے ہیں اینڈ سملرلی سو فور اگر آپ چاہیں تو x x one one one one thousand million تک بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں جی جناب بالکل صحیح ہے جو جو ہائی انرجی فزکس میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ کیلکولیشن پہ کام کر رہے ہیں ایک سرن لیبورٹری کا اگر آپ نے نام سنا ہے تو وہ ایک بڑی ہائی انرجی فزکس پہ کام کر رہے ہیں جینوا کے اندر ہیں اور اس کے اندر ہائی ایکسلیٹڈ پارٹیکل موجود ہیں اور اس کو جب وہ آبزرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ملین کی میں نے بات کی ہے شاید وہ تو بلین بلین کیلکولیشن تک بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑے سینسٹیو ایریا میں بہت ہی سفسٹیکیٹڈ ایریا میں کام کر رہے ہیں تو جب ہم نے بات کی تھی کہ یہ پارشل ڈفرینشیل اکویشن میں استعمال ہوتے ہیں تو جناب وہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پارشل ڈفرینشیل اکویشن میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں جب سسٹم آف لینئر اکویشن آتی ہے اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر system of non linear equation آ جائیں تو اس کے ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں اس کو بھی سالو کیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اہم اور کنڈیشن بتائی گئی تھی کہ یہ کس وقت کنورج کرتا ہے جو میں نے بتایا تھا اس کو کہ اسٹاپنگ رول ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ رکنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ہوتی اہم چیز ہے کسی بھی الگوریتھم کو چیک کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کنورج کرتا ہے نہیں کرتا ہے اگر کوئی الگوریتھم ڈائیورج کر رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پر کہیں پہ پہنچ نہیں سکتے ہیں ہمیشہ ایک فائنائٹ نمبر آف اسٹیپس ہونے چاہیے تو اس کے لیے sufficient condition for convergence of ditto solution to the exact solution is that a i i absolute value should be greater than sigma j is equal to one to n absolute of a i j where j is not equal to one and i is equal to one two three up to n جی ڈاکٹر صاحب تو یہ میتھڈ آف کنورجنس ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو ہے کنورج کرتا ہے ابھی جیکوبیز میتھڈ جیکوبیز تو بیسیکلی uh, اس کنڈیشن میں جو اسکرین کے اوپر اس وقت ویورز uh, دیکھ بھی رہے ہوں گے اس میں یہی مینشن کیا ہوا ہے کہ دا ڈائگنل ایلیمنٹس کا جو ماڈولس ہے it has to be greater than the sum of the elements that lie in the same row اور دیا ہوا it is denoted by sigma modulus a i j j equal to one to n where j is not equal to one کیونکہ ہم نے اس پرٹیکولر ڈائگنل ایلیمنٹ کو جو انڈر کنسیڈریشن ہے اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے so that is why j is different from one اور اگر ہم اگر a i i modulus is greater than the summation of all other elements تو یہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہے جس کنڈیشن میں یہ بتایا گیا تھا کہ جیکوبیز میتھڈ کے لیے نیسسری کنڈیشن ہے یا ایون سفیشینٹ کنڈیشن بھی ہو تو کافی ہے دو کنڈیشنز تھیں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ all a i's have to be non zero دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ the matrix should be such that it should be diagonally row dominant matrix اور وہ چیز یہاں پر ایکسپریس کی جا رہی ہے میتھمیٹیکل ٹرمس یہ نیسسری ہے once this condition is met then the Jacobi's method will be applicable and we can use it for approximating r plus one approximation variable in system of linear equations so یہ ایک امپورٹنٹ اس میں اسپیکٹ ہے uh, آپ کو الٹرنیٹ نام ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے اس میں یہ condition the diagonal dominance is validated by what you are seeing on the screen دونوں کنڈیشن لازمی اسٹوڈینٹس جس وقت بھی اس میتھڈ کو اپلائی uh, کرنا چاہیں وہ ان دونوں کنڈیشنس کو uh, اچھی طرح سے چیک کر لیں کنفرم کر لیں کہ یہ ویلڈ ہے کیا کنڈیشن ہے کنڈیشنز آئی ریپیٹ دیم کہ a i i all diagonal have to be non-zero and the second condition is that it has to be uh, row dominant. Uh, the matrix have to be diagonally row dominant. تو ڈاکٹر صاحب یہ بیسیکلی ہم نے ان کو جکوبیز uh, میتھڈ کے بارے میں بتا دیا اور میرے خیال میں اس کا جو اب امپرووڈ uh, ورشن ہے اور اس کی ویریشن ہے جس سے بیٹر اپروکسیمیشن آ جاتی اس بارے میں آپ ان کو تھوڑا سا یہ اس کو دوبارہ سے اگر میں کہنا چاہوں بتاؤں سب سے پہلے جی۔ یہ کریں بچے کہ ڈائگنول ایلیمنٹس کو دیکھ لیں جی اس کو الگ الگ رکھ لیں اے آئی آئی اور اس کا سب کا ماڈلس لے لیں رائٹ ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اس کو کمپیئر کریں آل سمس کے ساتھ جو باقی ہے جی۔ ٹھیک ہے نا یہ مطلب ہر اسٹیپ میں کرنا پڑے گا اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو وہ کنورٹ نہیں ہوگا فرسٹ کہ یہ کنڈیشن وائلیٹ ہو جائے جی۔ جو ہم نے یہاں بتائی ہے اسکرین کے اوپر کہ اے آئی اے فرسٹ کریں نہیں ہوتا ہے نا پاسبلٹی جی۔ کہ یہ نہیں ہوگا اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ کنورٹ نہیں کرے گا جب کنورٹ نہیں کرے گا تو یعنی کہ بیسک کنڈیشن کو فلاؤٹ کر دے گا جب بیسک کنڈیشن غلط ہو جائے گی تو آگے چلنے کا امکان نہیں ہے اور سولوشن نہیں نکلے گا سولوشن نہیں نکلے گا تو یہ چیز ایک ذرا غور سے دیکھ لیں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ آپ کے پاس ایچ اے آئی آئی کو آپ نے چیک کرنا ہوگا کمپیرزن کرنا ہوگا کس کے ساتھ sum of all of diagonal in that very particular row اور یہ ہر رو کے لیے کیلکولیٹ کرنا ہوگا ہر رو کے لیے کیلکولیٹ نہیں کریں گے تو پرابلم آ سکتی ہے کسی وقت کسی جگہ پہ کوئی غلط سلوشن ہو سکتا ہے تو یہ ایک قسم کا سیفٹی چیک ہے ٹھیک ہے جس وقت آپ گاڑی چلاتے ہیں نا تو آپ کو سیفٹی سیفٹی چیکس ہوتے ہیں مثال کے طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو بریکس ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں مثال کے طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول ہے تو یہ سیفٹی چیکس ہوتے ہیں اگر پیٹرول نہیں ہے تو کس کتنی دیر آپ چلا سکیں گے زیادہ زیادہ دس گز پندرہ گز گاڑی چلا لیں گے ہو سکتا ہے کہ اسٹارٹ ہی نہ ہو تو یہ ایک قسم کا سیفٹی چیک ہے کہ کنورٹ کرنے کے لیے کس کو یہ میتھڈ کو اور اگر یہ سیفٹی چیک وہاں پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں پہ رک جائیں ختم ہو جائے اور آگے جائیں اور اسی کو کہتے ہیں دس کنڈیشن کنڈیشن کنڈیشن کون سی the diagonal is true method converges جب کنورٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا جناب آتے ہیں آج کی طرف اور آج کا لیکچر بڑا چھوٹا سا مختصر سا ہوگا کیونکہ یہ ایک قسم کی ایکسٹینشن ہے جو ابھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتائی ہے جیکوبیز میتھڈ کو اسی کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے چلیں گے جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ گوسین گوسینیشن میتھڈ کی جو ایکسٹینشن تھی گوس جارڈن میتھڈ تھا جس کے اندر ہم نے پہلے وہاں پہ تو صرف اور صرف اپر ٹرائنگولر کی بات کرتے تھے یہاں پہ اپر اور لوور دونوں ٹرائنگولر کی بات کرتے تھے یہی چیز یہاں پر بھی ہوگی کچھ اس کے اندر ایک آدھ انفیشنسی تھی پریویس کے اندر جیکوبیز میں وہ یہاں پر انہوں نے گوس سیڈل صاحب نے امپروو کیے یعنی گوس کا بیسیکلی پروسیجر تھا اس کو سیڈل نے فردر امپروو کیا تو دیٹس واٹ از کال گوس سیٹل اٹریشن میتھڈ پچھلا بھی اٹریشن میتھڈ تھا یہ بھی اٹریشن میتھڈ ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے it is under well known iterative method for solving a system of linear equation of the form اب یہ ہمارے پاس بالکل ویری ویل نون کہیں پر بھی اگر سسٹم آف لینئر اکویشن کی بات کرتے ہیں اور گوس سیڈل کی بات نہیں کریں تو ہمارے پاس کوریج ہمارے پاس جو ڈسکشن ہے وہ انکمپلیٹ رہتی ہے اور یہ کس طرح کی سسٹم آف اکویشن ہے وہی سسٹم آف اکویشن ہے جس کو ہم بہت دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں اینڈ یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو ازبر ہو گئی ہوگی بالکل جی صحیح رٹا لگا لگ گیا ہوگا مجھے تو لگ گیا اس کا صحیح رٹا کیا ہے a one one x one plus a one two x two plus so on so forth last میں a one n x n is equal to b one and so on so forth last میں آتی ہے equation a n one x one plus a n two x two and so on so forth a n n x n جی Jacobi's method the r plus first is given by equation ابھی جو ہم نے اکویشن تھی نا اس کے اندر ہمارے پاس یہ کس طریقے سے ہم نے بتایا تھا آپ کو یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو ابھی تھوڑی سی دیر پہلے کہ ایکس ون کو آپ کیسے کرتے ہیں پھر ایکس ٹو کو کیسے کرتے ہیں ایکس تھری کو کیسے کرتے ہیں ایکس این کو کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جب ہم نے آر پلس فرسٹ اپروکسیمیشن دیکھی تھی تو آر پلس فرسٹ اپروکسیمیشن ایسی ہے اس میں کیا کرتے ہیں پہلے ایکس آر کیلکولیٹ کرتے ہیں پھر اس سے پہلے x r minus one calculate کرتے ہیں پھر x r minus two and so so forth x four x three x two x one آپ سارے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور تب جا کے آپ ایکس آر پلس ون پہ آتے ہیں یعنی آر پلس فرسٹ اپروکسیمیشن پہ یہ ہم نے کیلکولیٹ کی تھی اب اسی کا تھوڑا سا ہم نے ایکسٹینشن کرنا ذرا غور سے دیکھیے اگر اس کو سلائڈ کو ذرا غور سے دیکھیں کہ یہی تھوڑی سی چینجز آئیں گی نیکسٹ سلائڈ کے اندر کہ کیا چیز ہے آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ x one r plus one ہے x two r plus one ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ x three r plus one ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ x n r plus one ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سب جگہ پہ ایکس آر ہے ایکس آر موجود ہے وہاں پہ آر پلس ون نہیں ہے کسی جگہ پر یہ ذرا دیکھ لیجئے غور سے خالی وہاں پہ آر ہے اگر ایکس آپ ٹو دیکھیں گے تو وہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ون ہوگا اگر فور ہوگا فورتھ اٹریشن تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھری ہوگا یہ میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ اس کو دیکھیں غور سے سلائڈ کو جو آپ کے پاس ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آر پلس ون ہے یعنی کہ آر پلس فرسٹ اپروکسیمیشن اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ویلیوز ہیں جو کہ آپ نے آرت آپریشن کے اندر آرت اپروکسیمیشن میں آپ نے نوٹ کرنے والی بات ہے now cycle of i r plus one replace cycle of those of xir as soon as they become available. یہ جناب بیسک چیز ہے بیسک چینج ہے اس کے اندر نوٹ کریں اس سلائڈ کو دوبارہ سے دیکھیں اور اس پہلے والی سلائڈ کو بھی دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا پہلی سلائڈ کے اندر اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا اس سے پہلی سلائڈ میں ہم نے کہا تھا ہیئر یہ کون سی بات ہو رہی ہے جیکوبیز میتھڈ کی بات ہو رہی ہے In the Jacobi's method, we can observe that no elements of XIR plus 1 replaces XIR entirely for the next cycle of computation. Whereas, In the case of Gauss-Eidel method, the corresponding elements of XIR plus 1 replaces those of XIR as soon as they become available. کیا کہتے ہیں کہ جس وقت بھی جس طرح جس ٹائم پر بھی آپ کو اس کی ویلیو پتہ چلے اور وہ ایکس آئی آر آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہے اور آپ کیلکولیٹ کر لیا ہے تو آپ کو امیڈیٹلی ریپلیس کریں یعنی کہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ویٹ کرتے ہیں پھر نیکسٹ سائیکل تک جاتے ہیں پھر سیکنڈ سائیکل کی طرف اینڈ سو آن سو فورتھ یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے جس وقت بھی وہ اویلیبل ہوں اسی وقت آپ نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے in Gauss Seidel method the corresponding element of x i r plus one should replace those of x i r as soon as they would become available تو یہ کیا ہوا جی آپ کے پاس it is call method of successive displacement اب رجسٹریشن کے لیے وہی ہمارے پاس سیٹ آف اکویشن یہاں موجود ہے اسی کو ہم لیں گے اور اس کے بعد اس کو آگے لے کر چلیں گے کیا ہے ہمارے پاس a one one x one plus a one two x two and so on so forth اور اسی طریقے سے آپ کے پاس ہے a n one x one ہم یہ تھوڑا سا دیکھیں یہ آپ کے پاس آئے گا یہ ہمارے پاس یہ غور سے دیکھیے گا یہ جو سلائڈ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اہم ہے اس کو غور سے دیکھیں اس کو ہم پڑھتے ہیں اس کو انالائز کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو میتھڈ ہے جیکوبیز میتھڈ سے کیسے ڈفرینٹ ہے کتنا ڈفرینٹ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں x one r plus one is equal to b one divided by a one one minus a one two divided by a one one x two r minus so minus a one n divided by a one one x n r اب اس میں کوئی چینج نہیں ہے یہ وہی چیز ہے جو کہ جیکوبیز میتھڈ میں تھا ایکس ون اب چینج جو آئے گی وہ کس میں آئے گی ذرا غور سے دیکھیے گا سیکنڈ کے اندر آئے گی سیکنڈ کے اندر کیا ہے x two r plus one x two r plus one is equal to b two divided by a two two minus a two one divided by a two two x one r plus one minus one so forth a two n divided by a two two x n r اب دیکھیں اس کے اندر جو سیکنڈ اکویشن آپ کے پاس آئی ہے سیکنڈ اکویشن میں میں نے کیا کیا ہے فورن ایکس ون کی ویلو جو ابھی کیلکولیٹ کی تھی اوپر ہم نے سبسٹیچیوٹ کر دی یہ چیز چینج آئی ہے جو کہ پہلے جیکوبیز میتھڈ میں نہیں تھی میتھڈ میں کیا کرتے تھے ہم پہلے ایکس ون معلوم کر لیا کرتے تھے x two x three x four x x five اب یہاں پر ون کی ویلو اپڈیٹ ہو گئی ہے تو ایکس ٹو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ اپڈیٹڈ ویلو وہاں پہ لگائیں گے ٹھیک ہے جی تو ایکس تھری جب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے تو کیا کریں گے ایکس ون کی یہ اپڈیٹڈ ویلو اور ابھی جو سیکنڈ اکویشن میں کیا کیا آپ نے ایکس ٹو کی ویلو کیلکولیٹ کی ہے ایکس ٹو کی اپڈیٹڈ پھر ایکس فور جب اکویشن معلوم کریں گے ایکس فور فورتھ اکویشن میں تو x one updated x2 updated, x3 updated. تو جو بھی اپڈیٹڈ ویلوز جو بھی موسٹ لیٹسٹ آپ کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے یہاں پر یہ بیسیکلی فرق ہے تو لاسٹ اکویشن جو آئے گی جس کے اندر آپ کے پاس ایکس این ہے ایکس این میں کیا چیز ہے آپ ساری کے ساری وہ ویلوز جو ہیں جو آپ کے پاس پہلے ہیں وہ آپ نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں وہ یہاں پر آپ نے لگا دینی ہے ٹھیک ہے نا جس کے اندر آپ کے پاس ایکس ون کی ویلو بھی ایکس ٹو کی ویلو بھی ایکس تھری کی بھی اینڈ سو آن سو فور تو جناب ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے ایک بیسک ڈفرنس ان کو بتایا جی جو کہ جیکوبیز میتھڈ میتھڈ میں میں اور یہ گوس ہے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں میں اس میں آپ نے کافی اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ بس اس کو ریپیٹ ہی کر سکتا ہوں اور یہ اسٹوڈینٹس اس میں یہ دیکھیں گے اگر فرسٹ رو جو ہماری ہے جس میں X one R plus one ونشن کے لیے فارمولہ دیا ہوا ہے تو وہاں پر کوئی بھی اپ ویلیو کسی ویریبل کی نہیں ہے کیونکہ اویلیبل ہی نہیں ہے that is the starting point لیکن جو ہی ہم نیکسٹ رو پہ آتے ہیں اور ایکس ٹو کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایکس ٹو میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکس ون دیا ہوا ہے اور ایکس ون اس سے پچھلی رو میں اس کی آر پلس ون اٹریشن ہم کر چکے ہیں سو دیٹ مینس جو ہی ہمیں جو ویلیو اویلیبل ہے immediately that value has been substituted in the next iteration جو ایکس ٹو کے لیے ہے تو یہ ایک امیجیٹ یوز ہے of whatever value updated value of the variable becomes available immediately ہم اس کو سبسٹیچیوٹ کر دیتے ہیں جب اسی طرح سے ہم ایکس تھری کے لیے اپروکسیمیشن کے لیے کمپیوٹیشن کریں گے تو اس میں ہمارے پاس ایکس ون کی بھی ویلیو اویلیبل ہوگی اپ ڈیٹیڈ اور ایکس ٹو کی بھی ویلیو اویلیبل ہوگی اس کو بھی ہم سبسٹیوٹ کر دیں گے by the time we would have arrive at the N row تو ہمارے پاس اس سے پہلے جتنے بھی ویریبلز ہیں that is X minus N minus one variable وہ سارے کے سارے اپڈیٹ uh, ہو چکے ہوں گے اور اس میں پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جس وقت فار ایگزامپل ہم نے ایکس ٹو کی ویلیو معلوم کی اپڈیٹڈ پوزیشن تو ایکس ٹو کی ویلیو معلوم کریں گے تو اب ہمارے پاس ایکس ون کی اپڈیٹڈ ویلیو تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایکس ٹو کی بھی معلوم ہو جائے گی تو by the time we will try to compute for X three then we will make use of the values of X one and X two تو اس طرح سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا اس اس کو ہم کنٹینیوسلی سکسیسولی نیکسٹ سچویشن میں یوز کرتے رہیں گے تو ڈاکٹر صاحب بس یہ بنتا ہے difference in principle between the Jacobi's method and the Gauss Seidel method اب اس کو آگے جنرلائز کرنے کی کوشش کرتے جی، ہیں جی۔ یہ ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا this the general procedure can be return in the following compact form ہمارے پاس کیا چیز ہے X I R plus one is equal to B I divide by A I I minus sigma J is equal to one to I minus one یہ غور کیجیے گا sigma J is equal to one to I minus one A I J divide by A I I X J sigma two I plus one plus two two so four اب یہاں آپ کے پاس کیا چیز ہے یہاں آپ کے پاس دو سمیشن آ گئی ہیں دو سمیشن آ گئی ہیں یہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے فوراً جو آپ کے پاس ویلوز آتی جائیں گی تو آپ وہاں پر ریپلیس کرتے چلے جائیں گے اسی لیے ہم نے پہلے جو اسٹارٹ کیا تھا کہ I I J is equal to two one one minus کہ وہاں تک آپ نے تو وہ رکھنی جو کہ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ اس کے اندر جو ہم نے اسٹارٹ کیا جو سمیشن وہ اسٹارٹ کیے آئی پلس ون سے لے کے این تک اور اس کو یہی لکھا ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ بالکل جیکوبیز میں ہیں یہاں پہ تھوڑی سی محتاط کرنا ہے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ریپلیس کرتے چلے جانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اپروکسیمیشن ہوگی یہ زیادہ بہتر ہوگی اور یہ جو الگوریتھم ہوگا یہ فاسٹ کنورٹ کرے گا کیونکہ آپ بہت جلدی وہاں تک پہنچ رہے ہیں نیئر اپروکسیمیشن کی طرف یا نیئر ایکزیکٹ سولوشن کی طرف پہنچ رہے ہیں اس کو دیکھ لیں آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے کہ آپ کے پاس دو سمیشن ہے ایک سمیشن اسٹارٹ کرتے ہیں one one to I minus اور دوسری جو سمیشن ہے اسٹارٹ کرتے ہیں آئی پلس ون سے لے کر این تک اور یہ خیال رکھنا ہے کہ جے از اکول ٹو آئی ہم یہاں پر نہیں لیتے ہیں to describe the system in the first equation we substitute the R eth approximation into the right hand side and denote the result by X one R plus one in the second equation we substitute X one R plus one X three R and so on so forth and denote the result by X two R plus one In the the the third equation, we we substitute x1 r r r, r, r plus plus plus 1, 1, 1, x2 and and and and x4 so so on, on. xn denote result result. by x3 This process is continued till arrive at desired ٹھیک ہے یہاں تک کوئی چیز کوئی پرابلم میرا خیال میں ہونی نہیں چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ کار سمجھ میں آ گیا اب اس کو بیسیکلی میتھمیٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے اب جب میتھمیٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے تو ہم ایک ایگزامپل کو کنسیڈر کرتے ہیں following example let's take that one we have to find the solution of the following system of equation using Gauss Seidel method and perform the first five iteration کیا کرنا ہے ہم نے فائیو اٹریشن لینی ہے اور اس فائیو اٹریشن کی مدد سے ہم نے اس ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے ایگزامپل کیا دی ہوئی آپ کے پاس اور خیال رکھنا ہے کہ گوس سیڈل میتھڈ وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر پہلے آپ ایکس ون معلوم کرتے ہیں ایکس ٹو معلوم کرتے ہیں ایکس ون جب معلوم کریں گے تو ٹھیک ہے ایکس ٹو جب معلوم کریں گے تو اس میں ایکس ون کی ویلیو جو ابھی کیلکولیٹ کیے لگانی ہے پھر ایکس تھری معلوم کریں گے اور اس میں ایکس ون ایکس ٹو کی جو بھی کیلکولیٹ کیے ویلیو وہ لگائیں گے ٹھیک ہے نا تو بڑی سمپل سی اکویشن ہے اکویشن کیا ہے آپ کے پاس 4x1 minus x2 minus x3 is equal to 2 minus x1 plus 4x2 minus x4 is equal to 2 minus x1 plus 4x3 minus x4 is equal to 1 minus x2 minus x3 plus 4x4 is equal to 1 یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک سسٹم آف اکویشن ہے جس کے اندر فور ان نون ہے اور فور ہی آپ کے پاس ہیں اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں کوئکلی پہلے کیا کریں گے اس کو ایک سسٹمیٹک فارم میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس X one X X two three X four کا ون آ جائے ٹھیک ہے نا ایکس ایکس ون ٹو اور وہ ہمارے پاس جو ڈائگنل ایلیمنٹ اے آئی آئی اس کو ہم ذرا دیکھیں تاکہ ون آ جائے تو پھر وہ آسانی سے سالو کر سکتے ہیں اس کو ہم نے اس طریقے سے لکھا X one is equal to zero point five plus zero point two five X two plus zero point five plus zero point plus zero point ابھی تک ہمارے پاس جب بھی اکویشن ہم لکھتے تھے تو نارملی کیا کر لکھتے تھے ہم اکویشن کو زیادہ تر one two three four five لکھتے تھے یعنی کہ ہول نمبر میں لکھا کرتے تھے اب یہاں پر ہمارے پاس ہم نے کیونکہ ہم اٹریشن پہ جا رہے ہیں ہم کیلکولیشن پہ جا رہے ہیں اپروکسیمیشن پہ جا رہے ہیں تو ہم نے ڈیسیمل انٹروڈیوس کر دیا ہے اس کو کیا کریں گے آپ سب سے پہلے اسٹارٹ کر سکتے ہیں X two X three X four کو زیرو سے اسٹارٹ کریں تو آپ کے پاس ایکس ون کی ویلو آ جائے گی جب ایکس ون کی ویلو آپ کے پاس فرسٹ میں آ جائے گی زیرو پوائنٹ فائیو آ جائے گی اگر آپ دیکھیں وہ سبسٹیچیوٹ کریں ایکس ٹو کو زیرو ایکس تھری کو زیرو ایکس فور کو زیرو تو ایکس ون آپ کے پاس زیرو پوائنٹ فائیو جائے گی پھر اس کے بعد کیا کریں گے taking X three X four to zero and the current value of X one we get second two کی ویلو پہ رکھیں گے اور ہم کیا کریں گے تو ہم نے ایکس کیلکولیٹ کرنا ہوگا تو ایکس ون اور زیرو گے تو ہمارے پاس ایکس تھری آ جائے گا یہی میں نے لکھا کے اندر کیا ہے کرنٹ ویلوٹین from the third 0.625 so X three one کو کیلکولیٹ کیا یہ ہمارے پاس جواب آ گیا zero point three seven five ٹھیک ہے نا جی ہمارے پاس جواب کیا گیا zero point three seven five یہ ایکس تھری کی ویلو آ گئی اب ایکس ون کی ویلو آپ کے پاس موجود ہے ایکس ٹو کی ویلو موجود ہے ایکس تھری کی کریں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایکس فور کی جناب ویلو آ گئی ایکس فور کی ویلو کیا آ گئی زیرو پوائنٹ فائیو آ گئی یہ فرسٹ اٹریشن مکمل ہو گئی ہے فرسٹ اٹریشن میں آپ کے پاس اپروکسیمیٹ آنسر آ گیا ہے اپروکسیمیٹ ویلوز آ گئی ہیں ایکس فور کی ایکس تھری کی ایکس ٹو کی اور ایکس ون کی ایکس ون کی ویلو وہی تھی جو ہم نے سپوز کی تھی تو یہ ہم نے لکھا ہمارے پاس the cost in iteration for the given set of equation can be written as X one R plus one X two R plus one and X three R plus one X four R plus one یہ ہم کیا کریں گے اب آر کی ویلیو ون رکھیں گے ٹو رکھیں گے تھری رکھیں گے فور رکھیں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہم نے طریقہ کار بھی ان کو بچوں کو بتایا ایگزامپل کے ذریعے سے اب یہ اکویشن جی۔ ہمارے پاس آئی ہے اس کے اوپر سلائڈ کے اوپر ٹرانسپیرنسی کے جی۔ اوپر تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایکس ون کیلکولیٹ کریں یعنی جی۔ آر کی ویلو ون رکھیں پھر ٹو رکھیں پھر تھری رکھیں پھر فور رکھیں پھر کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں جی۔ اور کسی وقت جواب آ جائے گا جی۔ اور یہی چیزیں ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو ایک ٹیبل کے فارم میں بتا دیتے ہیں اور یہ ٹیبل ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا سامنے یہ جو ٹیبل بنا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے ایکس ون کی ویلو بھی ہے ایکس ٹو کی ویلو بھی ہے ایکس تھری کی بھی ایکس فور کی بھی جس میں ہم نے لکھا ہوا ہے اٹریشن نمبر آر کیا چیز ہے جس میں ون ہے ٹو ہے تھری ہے فور ہے فائیو ہے اور ہاں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایکس ون پہلے زیرو پوائنٹ فائیو سے اسٹارٹ کیا تھا ایکس ٹو ہمارے آیا تھا کیلکولیٹ کیا تھا zero point six two five پھر X three zero point three seven five X four zero two zero point five جو میں نے ابھی کیلکولیٹ جی۔ کیا تھا جی۔ پھر اس کے بعد آر کی ویلیو ٹو لیتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں پھر آر تھری کی ویلیو دیتے ہیں آر فور کی ویلیو دیتے ہیں ہم اگر ایکویشن جہاں سے یہ شروع کیا تھا تو تھوڑا سا اس پر ذرا چلیں اور پھر اس ٹیبل کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں یہ سولوشن ہمارے پاس جیسے دیا ہوا ہے تو اس میں ہم دیکھیں کہ فرسٹ اپروکسیمیشن میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0.5 تو کانسٹنٹ ویلیو ہے جو پہلے تھی پلس x2 ہے اور x3 ہے سیکنڈ ویلیو میں جب ہم x2 کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کی اپڈیٹڈ ویلیو لیتے ہیں تو اس میں x1 کی ویلیو ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اپڈیٹ ویلیو لے لیتے ہیں تو یہاں پر اس سے یہ ایویڈنٹ ہے کہ ایچ سٹیپ میں اپڈیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے سو یہی اس کا بیسک فائدہ تھا اور rapid convergence to the solution جو ہوتا ہے سیڈل میتھڈ کی وجہ سے because as soon as we get the updated value of any variable we make it substitution we make use of that as the result of which is that we can obtain the value یہ ٹیبلز میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے اب یہ کوشچن جو ہمیں دیا گیا جس کو ہم نے اٹمپٹ کرنا تھا اور ایگزامپل میں شو کرنے کی کوشش کی گئی دی کوشچن واز کہ فائیو اٹریشنز کرنی ہے تو they are not looking for a specific solution at this stage we are not aiming for the solution کہ جس سولوشن نے اگر ہم اس کو سولوشن کیا ہوتا ہے سسٹم آف اکویشنس کا سولوشن وہ ہے کہ اگر اس آنسرس کو ہم اکویشن میں سبسٹیوٹ کریں the left hand side should be equal to right hand side that is the equation should be identically satisfied تو لیکن یہاں پر that kind of thing is not required and that kind of thing we are not looking for جو کویشچن جو اگزامپل ہم نے چنی اس میں یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے پانچ اٹریشنس کرنے ہیں we have done five iterations تو اگر کوئی آپ میں سے یا ہم اگر یہ ٹرائی کریں کہ ففتھ ایٹریشن کو سبسٹیوٹ کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ whether that will satisfy the or not not دے مے لیکن اگر وہ نہ بھی کریں تو no problem because that was not our objective our objective was just to carry out five using Gauss Seidel method and that has been done and displayed in the form of a table یا ٹیبلر فارم میں شو کیا گیا ہے آپ اس وقت اس کو اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اس میں فرسٹ اٹریشن میں we have the values X one is zero point five X two is zero point six two five and so on تو اس طرح سے یہ سمپل کمپیوٹیشنز uh, ہیں ہینڈ ہیلڈ ہینڈ کمپیوٹیشن سے بھی ہو سکتی ہیں uh, کیونکہ جو نمبر آف ویریبلس تھے وہ صرف چار تھے اس ایگزامپل میں uh, مگر ہم اس بات کو امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر نمبر آف ویریبلس بہت زیادہ ہوں تو شاید یہ اتنا آسان نہ ہو ہینڈ کمپیوٹیشن اور it may take a very long time اور اگر وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا آسانی ہے کمپیوٹر یوٹیلائزیشن کہ ایک پروگرام لکھا جائے اور اس پروگرام کو رن کیا جائے for a larger number of iterations اور even looking for a solution that will satisfy the system of equations that have been given to us تو یہ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ اس کی بس سمری ہے یہ اس کی یوٹیلیٹی ہے اور ایڈوانٹیجز ہیں of Gauss Seidel method over the Jacobi's method ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ now by Gauss Seidel procedure second and subsequent approximation can be obtain and the sequence of the first five approximation are tabulated as below جو ہم نے آپ کو ٹیبل دکھایا تھا اور اس ٹیبل کے ساتھ ساتھ uh, ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے جی۔ جس کے اندر آج ہم نے جیکوبیز میتھڈ کو ریوائز کیا اور گوس سیڈل میتھڈ کو نیا انٹروڈیوس کیا ٹھیک ہے بیسیکلی گوس سیڈل میتھڈ اس کی ایکسٹینشن تھی ہمارے پاس جیکوبیز میتھڈ کی اگر جیکوبیز میتھڈ پتا ہو تو گوس سیڈل میتھڈ بڑا آسان ہو جاتا ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ ریلیکسن میتھڈ ایک رہ گیا وہ کریں جی۔ اور اس کے بعد پھر میٹرکس انورشن کی بات رہ جاتی ہے جی۔ ٹھیک ہے اجازت لیں بچوں سے اس عہد کے ساتھ کہ آپ لوگ ایکسرسائز کریں گے میتھمیٹیکل ایکسرسائز دفعہ بہت سا ضروری ہے مینٹل اور فزیکل ایکسرسائز جاری رکھیے گا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا اپنی اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے مجھے اور ڈاکٹر اطاؤ اللہ کلیم صاحب کو اگلی دفعہ اسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے اللہ حافظ اور السلام علیکم السلام علیکم